مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے خفا نہیں ہوگے جبریل اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا پڑھ رہا تھا جب اس نے گمرے کا دروازہ کھلتے اور حمین کو اندر آتے دیکھا دونوں کے درمیان خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا پھر جبریل دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا حمین بستر پر جا کر لیٹ گیا اور اسے دیکھتا رہا پھر اس نے بلاخر اسے مخاطب کیا تھا خفا جبریل نے پلٹ کر اسے کچھ حیرانی سے دیکھا تھا کیوں حمین اٹھ کر بیٹھ گیا بڑے محتاط انداز میں اس نے گفتگو کا آغاز کیا تم نے ہماری باتیں سنی تھی وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے جسے تصدیق چاہتا تھا ایک لمحہ کے لیے جبریل اسے دیکھتا رہا پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں حمین کے تاثرات بدلے تھوڑی شرمندگی نے اسے جیسے کچھ اور دفاعی پوزیشن پر کھڑا کیا تھا اسی لیے پوچھ رہا تھا تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا حمین نے اب اپنے جملے کو ذرا سا بدلا نہیں جبریل نے اسی انداز میں کہا حمین اپنے بستر سے اٹھ کر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا لیکن مجھے مایوسی ضرور ہوئی جبریل نے اس کے قریب آنے پر جیسے اپنے جملے کا مکمل کیا حمید اب سٹڈی ٹیبل سے پشت کائے کھڑا تھا میرا وہ مطلب نہیں تھا تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں یقین کرو میں تمہارے خلاف نہیں ہوں حمید نے جیسے سے صفائی دینے کی کوشش کی مجھے پتا ہے جبریل نے نرمی سے اسے ٹوکا اور اس کا بازو ہلکے سے تھپ تھپایا لیکن تمہیں بابا سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی انہیں بہت دچکا لگا ہے جبریل اب اسے سمجھا رہا تھا تم واقعی سمجھتے ہو کہ وہ مجھے تم سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں فرق کرتے ہیں جبکہ مجھے لگتا تھا وہ تمہیں زیادہ اہمیت دیتے ہیں جبریل نے جواباً اس سے کہا تھا کافی سال ایسے ہی لگتا رہا جبریل نے جیسے بات ادھوری چھوڑ دی حمید نے کچھ تجسس سے کوریدا پھر پھر میں بڑا ہو گیا وہ مسکرایا تھا اور میں نے سمجھا کہ ایسا نہیں ہے وہ کہہ رہا تھا کچھ کوالٹیز کو وہ مجھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں کچھ تم میں لیکن انہوں نے ہم دونوں میں کبھی فرق نہیں کیا اگر کیا بھی ہوگا تو اس کی کوئی وجہ ہوگی وہ اس کا بڑا بھائی تھا اور بڑے بھائی کی طرح ہی اسے سمجھا رہا تھا حمین خاموشی سے بات سن رہا تھا جب اس نے بات ختم کی تو ہمین نے اس سے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی یونیورسٹی چھوڑ کر پاکستان جاؤ میں اتنا خود غرض نہیں ہوں وہ جیسے اسے صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا بس میں یہاں رہنا چاہتا ہوں اس نے جبریل سے کہا تھا تمہیں کوئی خود غرض سمجھ بھی نہیں رہا ہمین تمہاری چوائس کی بات ہے اور بابا اس لیے تمہیں سمجھانے کی کوشش کرتے کیونکہ تم چھوٹے ہو اور یہاں تم اکیلے نہیں رہ سکتے بابا بہت بزی ہیں کئی بار کئی کئی دن گھر نہیں آتے تم اکیلے کیسے رہو گے ان کے ساتھ صرف اس لیے تمہیں پاکستان بھیجنا چاہتے تھے وہ اس نے جبریل کی بات کاٹتی اور بےحد ہلکی لیکن مستحکم آواز میں اس سے کہا میں نہیں چاہتا کہ تم پاکستان جاؤ تمہاری اسٹڈیز متاثر ہوں میں چلا جاؤں گا حالانکہ میں خوش نہیں ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میں سب کو ناراض کر کے یہاں رہ نہیں سکتا وہ کہتے ہوئے اپنے بستر کی طرف چلا گیا جبریل جبریل کو لگا وہ کچھ الجھا ہوا ہے اسے لیٹتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اس نے حمین سے کہا چند سالوں کی بات ہے حمین پھر بابا تمہیں بھی واپس امریکہ بلا لیں گے پھر تم اپنے خوابوں کی تکمیل کر سکتے ہو جبریل نے جیسے اسے تسلی دینے کی کوشش کی میں خواب نہیں دیکھتا اس نے جواباً چادر اپنے اوپر کھینچتے ہوئے کہا تھا جبریل اسے دیکھ کر رہ گیا ہمین کے دماغ میں کیا تھا اسے بوجھنا بڑا مشکل تھا صرف دوسروں کے لیے ہی نہیں شاید اس کے لیے بھی اپنے لیے بھی جبریل ایک بار پھر اپنی اسٹڈی ٹیبل پر پڑھنے بیٹھ گیا تھا وہ اس ویکنڈ پر گھر آیا ہوا تھا اب اسے کل پھر واپس جانا تھا اس کا اگلا سیمسٹر شروع ہونے والا تھا بابا کے ساتھ کون رہے گا کاغذ پر کچھ لکھتے ہوئے اس کا ہاتھ گیا جبریل نے پلٹ کر ایک بار پھر بستر پر لیٹے ہوئے ہمین کو دیکھا اس نے تقریباً دس منٹ بعد اسے مخاطب کیا تھا جب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ سو چکا ہے اور اس کے سوال کسی کرنٹ کی طرح اس سے جیسے ہمین کی سوچ تک رسائی دی تھی وہ واقعی بہت گہرا تھا یہ ایم آئی ٹی نہیں تھی امریکہ نہیں تھا جو ہمین کو واپس جانے سے روک رہا تھا یہ سالار سکندر کی بیماری تھی جس نے ہمین کو اسے اکیلا چھوڑ دینے پر متحش کیا تھا وہ یہاں باپ کے پاس رکنا چاہتا تھا بغیر اسے جتائے کہ وہ اس کی وجہ سے وہاں رہنا چاہتا تھا یوں ہے کہ وہ اس کے بارے میں فکر مند ہے اسی طرح جیسے سلار سکندر اپنے باپ کے بارے میں فکر مند تھا لیکن اسے یہ بتانا نہیں چاہتا تھا تم بابا کی وجہ سے رکنا چاہتے ہو جبریل نے جیسے اس کا راز افشا کر دیا تھا حمین کے چادر سے ڈھکے وجود میں حرکت ہوئی شاید اپنے دل کا یوں فاش ہو جانے کی توقع نہیں تھی اسے لیکن اس نے جواب نہیں دیا اس نے چادر بھی اپنے چہرے سے نہیں ہٹائی جبریل پھر بھی اسے دیکھتا رہا سکندر ایک خرگوش کی طرح سرنگی بنانے میں مائر تھا سرنگی بنانے میں مائر تھا پلک چھپکنے میں کیا کیا کھود کر کہاں سے کہاں پہنچنے کا شوقین وہ پلک چھپکتے میں دل سے نکلتا تھا اور وہ لمحہ بھر میں دل میں واپس آ نکلتا تھا جبریل سکندر اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہا جیسے جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پاتا تھا اور جب سمجھتا تھا تو اسے اپنی سمجھ بوجھ پر شک ہونے لگتا تھا تم سب لوگ جا رہے ہو بار بار پوچھنے اور اس کا جواب عنایا سے ہاں میں ملنے کے باوجود ایرک کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ممکن تھا اور کبھی بھی ہو سکتا تھا کبھی ہو بھی سکتا تھا لیکن کیوں اگلا سوال کرنے کا خیال اسے بڑی دیر بعد آیا تھا حالانکہ نائے سوال سے پہلے اس کا بھی جواب دے چکی تھی پاپا چاہتے ہیں ہم ہم کچھ سال دادا دادی کے پاس رہے وہ اکیلے پاکستان میں نائے نے ہمیشہ کی بڑے تحمل سے اس اس کے سوال کا جواب ایک بار پھر دہرایا چند سال کتنے سال ایرک بہت پریشان تھا پتا نہیں انائے نے جواب دیا اور اسے واقعی سوال کا جواب نہیں پتا تھا لیکن یہ گھر کیوں چھوڑ رہے ہو تم لوگ تمہارے فادر اور جبریل تو نہیں جا رہے ایرک نے اسی انداز میں کہا تھا بابا نیو یارک شفٹ ہو رہے ہیں جبریل ویسی یونیورسٹی میں اتنا بڑا گھر ہماری ضرورت نہیں رہا اب انائے نے دہرایا لیکن تم پریشان مت ہو ہم لوگ امریکہ تو آتے جاتے رہیں گے اور تم پاکستان آ سکتے ہو جب بھی تمہارا دل چاہے انائے کو اندازہ تھا اس کی اپنی فیملی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا وہ ان کے بغیر اکیلا رہ جانے والا تھا وہ دونوں اس وقت اسکول کے گراؤنڈ کے ایک بینچ پر بریک کے دوران بیٹھے ہوئے تھے ایرک نے اس کی باتوں کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا وہ بس خاموش بیٹھا رہا تھا یوں جیسے اس صدمے کو سہنے کی کوشش کر رہا ہو جو عنایت انکشاف نے اسے دیا تھا کیا میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا ایک لمبی خاموشی کے بعد ایرک نے بلاخر اس سے پوچھا اس سوال نے عنایت کو مشکل میں ڈال دیا جواب وہ جانتی تھی لیکن دے نہیں سکتی تھی تمہاری ممی اور فیملی کو تمہاری ضرورت ہے تم انہیں چھوڑ کر ہمارے ساتھ کیسے جا سکتے ہو نے اپنے انکار کو بہت مناسب الفاظ میں اس تک پہنچایا تھا ممی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں ان سے اجازت لے سکتا ہوں کیا آپ لوگ مجھے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک اور سوال آیا نایا ایک بار پھر وہیں کھڑی ہو گئی ایرک میں نہیں جانتی میں ممی اور بابا سے پوچھ سکتی ہوں لیکن اپنی فیملی کو اس طرح چھوڑ کر ایک دوسری فیملی کے ساتھ جانا ٹھیک نہیں ہے انائے نے کہا تھا وہ تیرہ سال کی تھی اسے بڑوں کی طرح نہیں سمجھا سکتی تھی پھر بھی اس نے کوشش کی تھی ایرک اس کی بات پر خاموش رہا پھر اس نے کہا چند سالوں تک میں ویسے یونیورسٹی چلا جاؤں گا گھر سے تو ویسے بھی جانا ہی ہوگا مجھے اس نے سوچے سمجھے بغیر کہا پھر تو اور بھی ضروری ہے کہ یہ وقت تم اپنی فیملی کے ساتھ گزارو انائے نے اسی نرم لہجے میں کہا میں اپنے آپ کو تمہاری فیملی کا حصہ سمجھتا ہوں کیا تم لوگ ایسا نہیں سمجھتے ایرک نے جواباً اس سے کہا اور جیسے پھر اس سے اسے مشکل میں ڈالا میں ممی سے بات کروں گی ایرک انائے نے اس سوال سے نکلنے کے لیے جیسے ایک حلپ تلاش کیا اگر آپ لوگ چلے گئے تو میرا گھر ایک بار پھر سے ٹوٹ جائے گا ایرک نے اس سے کہا میرے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں رہے گی جہاں میں جا سکوں اس نے جیسے منت والے انداز میں کہا تھا جیسے یہ سب عنایہ کے ہاتھ میں تھا وہ چاہتی تو سب رک جاتے عنایہ کا دل بری طرح پسی جاتا ایسے مت کہو ایرک دور جانے سے تھوڑی ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا تعلق بھی ختم ہو جائے گا ہم لوگ ملتے رہیں گے بات بھی کریں گے ای میلز بھی چھٹیوں میں تم ہمارے پاس پاکستان آ سکتے ہو اور ہم یہاں امریکہ کچھ بھی ختم ہونے نہیں جا رہا عنا نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایرک ٹھیک کہہ رہا تھا فاصلہ دیو ہوتا ہے سارے تعلق کھا جاتا ہے پیار کا دل کا دوستی کا رشتوں کا اگر وہ سب نہیں رک سکتے تو تم رک جاؤ ایرک نے گڑبڑائی میں کیسے ہوں پہلے ہی ضد کر رہا ہے اور اس کی بات اور مجھے تو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے میں ممی کی ہیلپ کرنا چاہتی ہوں دادا دادی کا خیال رکھنے میں اس نے ایرک سے کہا تھا وہ بے اختیار اس سے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رک گیا اتنے سال نائے کے ساتھ پڑھنے اس کے ساتھ دوستی اور تقریباً ہر روز اس کے گھر جانے کے باوجود ان کے درمیان ایسی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اسے کچھ بھی کہہ دیتا یا کہہ سکتا نایا سکندر کا یہ رکھ رکھاؤ ماں باپ کی طرف سے جینس میں آیا تھا یا خاندانی تربیت تھی لیکن یہ جس وجہ سے بھی تھا اس نے نایا سکندر کو ہمیشہ اپنی کلاس کے لڑکوں کے لیے ماما بنا رکھا تھا اور ایرک کے لیے تخیل تخیل وہ جس معاشرے میں پل بڑھ رہے تھے وہاں I love you hello hi جیسی چیزیں بند کر رہ گئی تھی کوئی بھی کسی سے بھی کبھی بھی کہہ سکتا تھا اور سننے کے لیے تیار رہتا تھا نہ یہ بری چیز سمجھی جاتی تھی نہ برا بنا دینے والی چیز اس کے باوجود کو جھجک محسوس ہو رہی تھی اسے لگتا تھا وہ اگر کبھی اپنی محبت کا اظہار کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گی اور پھر شاید اس گھر میں اس کا داخلہ ہی بند ہو جائے گا اور پھر اس نے ماما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی کوئی بات نائے سے نہیں کہے گا جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا زندگی میں کچھ بن نہیں جاتا اور ایرک اب اچانک اپنے آپ کو ایک مخمسے میں پا رہا تھا اور وہ اب جا رہی تھی شاید ہمیشہ کے لیے اور پتہ نہیں وہ لوگ دوبارہ کبھی مل بھی پاتے یا نہیں تو کیا اسے اس سے کہنا چاہیے تھا وہ سب جو وہ عنایت کے لیے دل میں محسوس کرتا تھا یا ایسے ہی خاموش رہنا چاہیے تھا اس دن پہلی بار عنایت کے حوالے سے ایرک بری طرح پریشان ہوا اسے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جا رہی ہے اسے لگ رہا تھا وہ اسے کھونے والا ہے اور اس مسئلے کا کوئی فوری حل فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور جو حل وہاں بیٹھے بیٹھے ایرک کی بلاخر سمجھ میں آیا تھا وہ کس قدر بے وقوف تھا اس کا اندازہ بھی نہیں تھا میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ اس دو صفوں پر مشتمل خط کی ہیڈ لائن تھی جو سلار کو ایرک کی طرف سے ملا تھا اور سلار نے بے حد سنجیدگی سے اس خط کو پڑھا تھا وہ متحر تھا اس لیے نہیں کہ وہ ایرک کی طرف سے ایسی کسی خط کی توقع نہیں کر رہا تھا بلکہ اس لیے کیونکہ اس نے سوچا نہیں نہیں تھا کہ عنایت نہیں بڑی ہو گئی ہے کہ کوئی اس کے حوالے سے اس سے ایسی بات بھی کر سکتا ہے وہ اس معاملے میں روایتی باپ ہی تھا جسے ابھی بھی اپنی بیٹی بہت چھوٹی لگ رہی تھی امام سے چائے دینے بیڈ روم میں آئی تھی جب اس نے ڈاک چیک کرتے سالار کو ایک کاغذ ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم دیکھا وہ چائے کا کب رکھ کر جانے لگی تھی جب سالار نے اسے روک لیا اور وہ خط اسے تھما دیا امامہ نے کچھ الجھے انداز میں اس خط کو پکڑا تھا لیکن پہلی نظر پہلی سطر پر نظر ڈالتے ہی اس کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا تھا دوسری سطر پر نظر ڈالے بغیر بھی وہ جانتی تھی وہ کون ہو سکتا ہے غصے کی ایک لہر اس کے اندر اتر آئی تھی اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے سالار سے کہا ایرک سلار نے سر ہلاتے ہوئے چائے کا گھونٹ لیا اور اس سے کہا سارا لیٹر پڑھو سارا لیٹر پڑھو امامہ نے خط پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا اسے پڑھے بغیر میں بھی اسے پڑھے بغیر بھی میں جانتی ہوں اس نے کیا لکھا ہوگا وہ پھر بھی خط پڑھ رہی تھی خط ایرک نے حتی المکتور بہت مناسب انداز میں سلار سکندر سے عنایہ کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا وہ اس سے کس قدر محبت کرتا تھا اور کیوں اس کے لئے عنایہ کا ساتھ ضروری تھا پھر اس نے سلار کو بتایا تھا کہ وہ اس کے لئے کیا کیا کر سکتا تھا اور عنایہ کو وہ کتنا خوش رکھے گا وہ خط اس کی اپنی بیٹی کے حوالے سے نہ لکھا گیا ہوتا تو سلار اس خط کو پڑھ کر محفوظ ہوتا ہنستا اور شاید ایرک سے چھیڑ چھاڑ بھی کرتا لیکن وہ اس کی بیٹی اپنی بیٹی کے حوالے سے تھا بچکانا ہوتے ہوئے بھی یہ مسئلہ بچکانا نہیں رہا تھا عنایا پسند کرتی ہے ایرک کو جو پہلا خیال سلار کے ذہن میں آیا تھا وہ اب یہ آیا تھا تم کیسی باتیں کرتے ہو سالار عنایا بیچاری کو پتہ تک نہیں ہے کہ یہ کیا خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ مجھ سے کہتی ایرک ایک فیملی فرینڈ ہے بوائے فرینڈ نہیں ہے اماما نے بہت ناگواری سے اس کے سوال کو بالکل رد کرتے ہوئے جواب دیا یہ ضروری نہیں اماما کہ ہمیں اپنی اولاد کے دل کی ہر بات پتہ ہو اماما نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا مجھے ہے وہ پڑا میں دن رات اس کے ساتھ رہتی ہوں سالار تم نہیں رہتے تم باپ ہو اولاد کو اور طرح جانتے ہو میں ماں ہوں ان کو اور طرح دیکھتی ہوں اس نے سالار کے ہنسنے پر جیسے وضاحت کی تھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو اس کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ چوبیس گھنٹے بھی اگر اولاد کو نظروں کے سامنے رکھا جائے تو ان کے دلوں کو بھی جانا جا سکے میں خوش فہمیاں اور غلط فہمیاں دونوں ہی نہیں پالتا امامہ باپ ہوں اس لیے حقیقت پسند ہو کر سوچ رہا ہوں ماں کی طرح جذباتی ہو کر نہیں امامہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ دونوں کئی سالوں سے اکٹھے تھے اس لیے خوش گمانی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ عنایا کو ایرک کی پسندیدگی کے بارے میں بالکل یہ اندازہ نہیں ہوگا اس کا دل چاہا تھا چاہا کہ تھا نہ ہو لیکن سلار دماغ کی بات کہہ رہا تھا میں نائے سے پوچھ لوں گی اس نے یکدم کہا کیا سلار چائے پیتے پیتے رکا عرب کے حوالے سے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے اس سے وہ عجیب طرح سے الجھ کر رکی وہ ابھی بچی ہے سلار اس کے بات پر ہنسا ہاں یہ خط پڑھتے ہوئے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی میری بیٹی کے بارے میں اس طرح سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ بھی بچی ہے لیکن یہ زندگی ہے اور ہم امریکہ میں رہ رہے ہیں جہاں آٹھ نو سال کے بچے بھی اور گرل فرینڈس کے کانسیپٹ سے واقف ہیں اس لیے ہمیں بھی کچھ زیادہ حقیقت پسندی سے صورتحال کو دیکھنا پڑے گا تم ابھی انائے سے بات مت کرو مجھے ایرک سے بات کرنے دو سلار نے جیسے اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک حل نکالا اور اس سے مل کر تم کیا کرو گے امامہ کو جیسے یہ حل پسند نہیں آیا تھا اسی حوالے سے گفتگو کروں گا اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ سب بچکانا ہے اور کیوں ممکن نہیں ہے سلار نے جواباً کہا دو تین سال پہلے بھی ایرک نے ایسی ہی بات کی تھی عنایر کے بارے میں تب بھی میں نے اسے سمجھایا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہے اور بے حد چھوٹا ہے لیکن میں زیادہ سختی سے منع اس لیے نہیں کر سکتی تھی اسے کیونکہ اس وقت وہ اپنے احباب کی موت کی وجہ سے بہت اپسٹ تھا میں نہیں چاہتی تھی وہ اور اپسٹ ہو ماما نے سلار کو پہلی بار ایرک کے ساتھ ہونے والی گفتگو بتائی تھی سلار اس کی بات پر حیران ہوا تم نے کیا کہا تھا تب اس سے میں نے اس سے کہا کہ وہ ابھی صرف اپنی تعلیم پر توجہ دے اور مجھ سے وعدہ کرے کہ وہ عنایت اس بارے میں بات نہیں کرے گا جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لے گا اماما نے اسے بتایا اور وہ مان گیا سلار نے جواب میں اسے پوچھا اماما نے سر ہلا دیا اس نے عنایت سے کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی ورنہ وہ مجھے ضرور بتاتی اماما نے کہا اسی لیے خط میں ریفرنس دیا ہوا ہے کہ وعدے کے مطابق میں انائے کے بجائے آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہوں اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ کس وعدے کا ریفرنس دے رہا ہے سلار پہلی بار متاثر نظر آیا تھا امامہ کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی تھی میرا خیال ہے اب مجھے اس سے ضرور ملنا چاہیے ساری صورتحال بہت دلچسپ ہے سلار نے کہا اور امامہ نے برا منایا کیا دلچسپی ہے اس صورتحال میں تمہیں زندگی میں ہمیشہ عجیب و غریب لوگ اور انوکھے حالات ہی اچھے لگے ہیں وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم تم سے میری شادی اس کا ثبوت ہے اور دیکھو یہ کتنی اچھی رہی ہے ہم دونوں کے لیے وہ اسے چھیڑ رہا تھا وہ جس مزاح وہ حصے مزاح جو اس کی شخصیت کا حصہ تھی زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود آج بھی اسے لاجواب کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا اور وقتاً فوقتاً اس کا مظاہرہ کرتا رہتا تھا تم ایرک سے مل کر کیا کہنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہو ماما نے اس کے تبصرے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا بات چیت کرنا چاہتا ہوں اس کی سچائی دیکھنا چاہتا ہوں اس پرپوزل کے حوالے سے وہ ہال کر رہ گئی تھی کیا مطلب ہے تمہارا سلار تم ایک تیرہ سال کے بچے کے پرپوزل کی بات کر رہے ہو ایک غیر مسلم کی اور تم اپنی بیٹی کے لیے اسے کنسیڈر کنسیڈر کرنے کی بات کر رہے ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا یہ مذاق نہیں ہے امامہ نے بہت خفا ہو کر اس سے کہا تھا ہاں میں جانتا ہوں یہ مذاق نہیں ہے وہ تیرہ سال کا بچہ ہے میں یہ بھی جانتا ہوں غیر مسلم ہے یہ بھی میں جانتا ہوں لیکن وہ تیرہ سال کا بچہ اگر دس گیارہ سال کی عمر میں بھی یہی پرپوزل دیتا ہے اور اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے تو پھر اسے سنجیدگی سے نہیں لے سکتا سال عرب سنجیدہ ہو گیا تھا امام ابھی یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تم منائے کے لیے اسے کنسیڈر نہیں کر سکتے ڈونٹ ٹیل می کہ تم ایسا کر رہے ہو میں صرف اس ایک آپشن کا میں صرف اس ایک آپشن کا دیکھ رہا ہوں جو زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کے حوالے سے آیا ہے سلار نے جواباً کہا تھا سلار میں کسی غیر مسلم کا آپشن اپنی بیٹی کے لیے کنسیڈر نہیں کروں گی امامہ نے دو ٹوک انداز میں کہا مذاق میں بھی نہیں سلار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تھا کسی غیر مسلم کا آپشن میں بھی کنسیڈر نہیں کروں گا لیکن کسی ایسے غیر مسلم لیکن کسی ایسے غیر مسلم کو ضرور کروں گا جو مسلمان ہونے کی خواہش اور ارادہ رکھتا ہو اس نے بھی اسی انداز میں میں کہا اس آپشن کو بھی کنسیڈر نہیں کروں گی میں نہ نہ نہ میں آئیڈسٹ ہوں فینٹیسی پر یقین رکھتی ہوں میں اپنی بیٹی کو کسی مشکل صورتحال میں نہیں ڈالوں گی ایسے کسی ممکنہ رشتے کے ذریعے امامہ نے اس کی بات کے جواب میں کہا ہم رسک دوسروں کے لیے لے سکتے ہیں دوسروں کو نصیحتیں بھی کر سکتے ہیں اور ہم دوسروں کو ایسے بڑے کاموں پر اکسا بھی سکتے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کر سکتے لیکن یہ سب چیزیں اپنے بچوں کے لیے ہم نہیں جا سکتے وہ کہتی گئی میں نے تم سے شادی کر کے ایک رسک لیا تھا اماما مجھے بھی بہت روکا گیا تھا بہت سارے وہم میرے دل میں بھی ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی دنیا میں لوگ ایسے رسک لیتے ہیں لینے پڑتے ہیں سلار نے جواباً اس سے جو کہا اس نے امامہ کی زبان سے سارے لفظ چھین کر اسے جیسے گنگا کر دیا تھا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا لیکن اسے ایرک کے ساتھ اپنا موازنہ اور اس انداز میں اچھا نہیں لگا تھا ایرک اور مجھ میں بہت فرق ہے مذہب میں فرق ہوگا لیکن کلچر میں نہیں ہم ہم سائے تھے ایک جیسے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ اپنے دفاع میں دفاع پر جوش دلائل دیتے دیتے ایک دم اپنا جوش کھوتی چلی گئی اسے یک دم احساس ہوا تھا کہ اپنے دفاع میں دیا جانے والا اس کا ہر جواز اس کے اور ایرک کے درمیان موجود مماثلت کو مزید ثابت کر رہا تھا اچھا یہ ماما نے کہا تھا ایرک اور مجھ میں بہت فرق ہے مذہب میں فرق ہوگا لیکن کلچر میں نہیں ہم ہمسائے تھے ایک جیسے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے میں ایرک کے آپشن پر غور نہیں کر رہا عبداللہ کے آپشن پر غور کر رہا ہوں تیرہ سال کی عمر میں اپنی بیٹی کی کسی سے شادی نہیں کروں گا لیکن اگر تیرہ سال کی عمر میں بھی میری بیٹی کی وجہ سے کوئی میرے دین کی طرف راغب ہو رہا ہے تو میں صرف اس لیے اسے رد نہیں کروں گا کہ یہ میری غیرت اور معاشرتی روایت پر ضرب کے برابر ہے مجھے معاشرے کو نہیں اللہ کو منہ دکھانا ہے سلار نے جیسے ہی ختم کرنے والے انداز میں بات کی تھی امامہ قائل ہوئی یا نہیں لیکن خاموش ہو گئی تھی اس کی بات غلط نہیں تھی لیکن سلار کی بھی درست تھی وہ دونوں اپنے تناظر میں سوچ رہے تھے اور دوسرے کے نظرے کو بھی سمجھ رہے تھے وہ پہلا موقع تھا جب امامہ شکر ادا کیا تھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں نایا اور ایرک ایک دوسرے سے دور ہو جاتے تو اس کے خیال میں ایرک کے سر سے نایا کا بھوت بھی اتر جاتا سلار کے برعکس وہ اب بھی یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ ایرک کی اسلام اور عنایت میں دلچسپی ہو سکتی ہے سر یقین تھا وہ تیرہ سال کا وہ بچہ چوبیس پچیس سال کا ہوتے ہوئے زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز سے گزرتا اور زندگی کی رنگینیوں سے بھی متعارف ہوتا پھر سلار سکندر کا خاندان اور اس خاندان کی ایک لڑکی عنایت سکندر ایرک عبداللہ کو کہاں یاد رہتی اور اتنی یاد کہ وہ اس کے لیے اپنا مذہب چھوڑ کر اس کے پیچھے آتا ماما اس بات پر بھی اللہ کی شکر گزار تھی کہ وہ سب کچھ یک طرف آتا اگر نائے اس کا حصہ ہوتی تو اس کی پریشانی اس سے سوا ہوتی ممی ایرک ہمارے ساتھ پاکستان جانا چاہتا ہے کچن میں کام کرتی امامہ ٹھٹک گئی اس کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹا رہی تھی جب اس کے ساتھ کام کرتے کرتے اس نے اچانک امامہ سے کہا امامہ نے گردن موڑ کر اس کا چہرہ بغور دیکھا تھا انائس کی طرف متوجہ نہیں تھی وہ ڈش واشر میں برتن رکھ رہی تھی تمہیں پتا ہے ایرک نے تمہارے پاپا کو خط لکھا ہے امامہ نے کریدنے والے انداز میں یکدم ایک سے کہا وہ کچھ گلاس رکھتے ہوئے چونکی اور ماں کو دیکھنے لگی پھر اس نے کہا اس نے پاپا سے بھی یہی بات کی ہوگی وہ بہت اپسٹ ہے چند دنوں سے ہر روز مجھ سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ یا تو اس کو بھی ساتھ لے جاؤں یا پھر خود بھی یہی رہ جاؤں اس کی اس کی بیٹی نے بے حد سادگی سے اس سے کہا تھا وہ اب دوبارہ برتن رکھنے میں مصروف ہو گئی تھی امام اپنے جس خطے کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی اس کی تصدیق نہ ہونے پر اس سے جیسے شکر کیا تھا وہ خط کے مندرجات سے واقف نہیں تھی مجھے ایرک پر ترس آتا ہے انائ نے ڈش واشر بند کرتے ہوئے اس سے کہا اماما نے کچن کیبنٹ بند کرتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھا ان کے چہرے پر ہمدردی تھی اور ہمدردی کے علاوہ اور کچھ تاثر نہیں تھا اور اس وقت اماما کچھ ہمدردی سے بھی ڈر لگا تھا کیوں ترس آتا ہے اماما نے کہا کیونکہ وہ بہت اکیلا ہے انع نے جواباً کہا خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے اس کی فیملی ہے ممی بہن بھائی دوست پھر اکیلا کا ہے لیکن ممی وہ ان سب سے اس طرح کلوز تو نہیں ہے جس طرح ہم سے ہے نے اس کا دفاع کیا تو یہ اس کا قصور ہے وہ گھر میں سب سے بڑا ہے سب سے چھوٹے بہن بھائیوں کا خود خیال رکھنا چاہیے ماما نے جیسے ایرک کو قصوروار ٹھہرانے کی کوشش کی اگر جبیل اپنی فیملی کے بجائے کسی دوسرے کی فیملی کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو کر یہ محسوس کرنے لگے کہ وہ اکیلا ہے تو تمہیں کیسا لگے گا ماما نے جیسے اسے ایک بے حد مشکل سوال حل کرنے کے لیے دے دیا تھا نائک کے لیے واقعی ہی بول نہیں پائی پھر اس نے بے حد مدھم آواز میں کہا مگر ہر ایک جبریل کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتا امامہ کو اس کا جملہ عجیب طرح سے چبا اس کی بیٹی نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی دوسرے شخص کے بارے میں اپنی ماں کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش نے امامہ کو پریشان کیا تھا ایرک چھوٹا بچہ نہیں ہے نایا امامہ نے کچھ تیز آواز میں اس سے کہا وہ تیرہ سال کا ہے اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا عنایا نے حیران ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے واحد چیز جی جو عنایا اخذ کر پائی تھی وہ یہ تھی کہ اس کی ماں کو اس وقت ایرک کا تذکرہ اور اس کی زبان سے اچھا نہیں لگا تھا لیکن یہ بھی حیران کن بات تھی کیونکہ ایرک کا ذکر ان کے گھر میں اکثر ہوتا تھا مامی کیا میں ایرک کا خط پڑھ سکتی ہوں غیر متوقع طور پر نایا نے یہ فرمائش کی تھی جبکہ امامہ سمجھ رہی تھی وہ پچھتا رہی تھی حمید نے پڑھا ہوگا وہ خط ایرک اسے ایک خط پڑھا رہا تھا میرا خیال ہے یہ وہی خط ہوگا نے کچن سے نکلتے ہوئے اس کے اوپر جیسے بجلی گرائی تھی ہمین نے ماما کو یقین نہیں آیا ہاں میں نے ایرک اور اس ساتھ بیٹھے کوئی کاغذ پڑھتے دیکھا تھا میرا خیال ہے یہ خط ہی ہوگا کیونکہ ایرک ہر کام اس سے پوچھ کر کر رہا ہے آج کل but I'm not sure ہر شیطانی کام کے پیچھے ہمین ہی کیوں نکلتا آخر امامہ نے دانت پسیچتے ہوئے سوچا تھا وہ اس وقت یہ بھی بھول گئی تھی کہ اسے کچن میں کیا کام کرنا تھا اس سے اب یقین تھا کہ ایرک کو اس خط کا مشورہ دینے والا ہمین ہی ہو سکتا تھا اور امامہ کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا وہ خط ایرک نے لکھا تھا اور ہمین نے اسے ایڈٹ کیا تھا اس نے اس خط کے ڈرافٹ میں کچھ جذباتی جملوں کا اضافہ کیا تھا اور کچھ حد سے زیادہ جذباتی جملوں کو حذف کیا تھا ایرک اس کے پاس ایک خط کا ڈرافٹ لایا تھا یہ بتائے بغیر کہ وہ خط وہ سالار سکندر کے نام لکھنا چاہتا تھا اس نے ہمین سے مدد کی درخواست کی تھی کہ وہ ایک مسلم گرل فرینڈ کو پرپوز کرنا چاہتا تھا اور اس کے باپ کو خط لکھنا چاہتا تھا حمید نے جواباً اسے مبارکباد دی تھی ایرک نے اس سے کہا تھا کہ کیونکہ وہ مسلم کلچر کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا اس لیے اسے اس کی مدد اسے اس لیے اسے اس کی مدد درکار تھی اور حمید نے وہ مدد فراہم کی تھی محمد حمین سکندر نے مسلمانوں کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے خط کو دوبارہ لکھا تھا اور ایرک نے نہ صرف اس کا شکریہ ادا کیا تھا بلکہ جب صلاح سکندر نے اسے ملاقات کی دعوت دی تو اس نے حمین کو اس بارے میں بھی مطلع کیا تھا حمین کی ایکسائٹمنٹ کی کوئی حد نہیں تھی اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ ایرک کا یہ راز سب سے قید ہے لیکن اس نے ایرک سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس راز کو کسی سے نہیں کہے گا انائے نے ایک آدھ دن اس گھٹ جوڑ کے بارے میں اسے کوریدنے کی کوشش کی تو تو بھی اس نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ ایک ضروری خط لکھنے میں ایرک کی مدد کر رہا تھا لیکن خط کس کے نام تھا اور اس میں کیا لکھا جا رہا تھا انائے کے کوریدنے پر بھی ہمین نے یہ راست نہیں اگلا تھا مجھے پتا ہے ایرک نے وہ خط کس کے لیے لکھوایا عنایات امامہ کے پاس سے ہو کر سیدھا حمین کے پاس پہنچی تھی وہ اس وقت اپنے کمرے میں کمپیوٹر پر کوئی گیم کھیلنے میں مصروف تھا اور عنایات اس کے عنای کے اس تبصرے پر اس نے بے اختیار پیستے ہوئے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا وہ کوئی راز نہیں رکھ سکتا مجھ سے کہہ رہا تھا کہ کسی کو نہ بتاؤں خاص طور پر تمہیں اور اب تمہیں بتا دیا اس نے ہمین خفا تھا اس کا اندازہ یہی تھا کہ یہ راز ایرک نے خود ہی فاش کیا ہوگا ایرک نے مجھے نہیں بتایا مجھے تو ممی نے بتایا اس بار ہمین گیم کھیلنا بھول گیا تھا اس کے ہیرو نے اس کے سامنے اونچی چٹان سے چھلانگ لگائی اور وہ اسے سمندر میں گرنے سے نہیں بجا پایا کچھ ویسا ہی حال اس نے اپنا بھی اس وقت محسوس کیا تھا ایک دن پہلے ہی اس کے اور ممی کے تعلقات میں پاکستان جانے کے فیصلے نے پھر سے گرم جوشی پیدا کی تھی اور ابھی انکشاف ممی نے کیا بتایا ہمین کے منہ سے ایسے آواز نکلی جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھا ہو ممی نے بتایا کہ ایرک نے پاپا کو کوئی خط لکھا ہے اور مجھے فوراً خیال آیا کہ جو خط تم پڑھ رہے تھے وہ وہی ہو سکتا ہے روانی میں بتا رہی تھی اور حمین کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہونا کی مثال اس وقت اس پر صادق آ رہی تھی ایسی کون سی مسلم گرل فرینڈ بن گئی ایک دم ایرک کی جس کے باپ کو خط لکھوانے کے لیے اس کی ضرورت پڑتی جبکہ چوبیس گھنٹے وہ اگر کسی کے گھر بھی آتا تھا تو وہ خود ان کا ہی گھر تھا پھر اس کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آئی یا جوش میں اتنا ہی اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے یہ سوچ لیا کہ ایرک کبھی نائے کے حوالے سے ایسا کچھ نہیں سوچ سکتا ہمین اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا اور ملامت بڑا چھوٹا لفظ تھا ان الفاظ کے لیے جو وہ اس وقت اپنے اور ایرک کے لیے استعمال کر رہا تھا تم بول کیوں نہیں رہے نائک اس کی خاموشی کھٹکی تھی میں نے سوچا ہے میں اب کم بولوں اور زیادہ سوچوں حمید نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس وقت وہ خبر پہنچائی جس پر اسے یقین نہیں آیا خواب دیکھتے رہو اس وقت چھوٹے بھائی کو چڑھانے والے انداز میں کہا ممی نے تمہیں بتایا اس خط میں کیا ہے حمین اس وقت گلے گلے تک اس دلدل میں پھنسا ہوا تھا نہیں لیکن میں نے انہیں بتایا کہ یہ خط حمین کی مدد سے لکھا گیا ہوگا میں اسے پوچھ لوں گی اس خط میں کیا لکھا تھا ایرک نے پاپا کو انایہ اب اس سے پوچھ رہی تھی ہمین بے اختیار کر رہا تھا وہ مصیبت کو دعوت نہیں دیتا تھا مصیبت خود آ کر اس کے گلے کا ہار بن جاتی تھی ایرک کو سلار نے خود دروازے پر ریسیو کیا تھا اور وہ ویکینڈ تھا اور اس وقت ان کے بچے سائیکلنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے گھر پر صرف امام اور سالار تھے یہ آپ کے لیے ایرک نے اپنا ایک ہاتھ میں پکڑے چند پھول جو گلدستے کی شکل میں بندھے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھا دیے سلار نے ایک نظر ان پھولوں پر ڈالی اسے یقین تھا اس میں سے کچھ پھول اسی کے لون سے لیے گئے تھے لیکن اس طرح اسے نظر انداز کیا تھا اس کی ضرورت نہیں تھی اس نے اندر داتے ہوئے شکریہ کے بعد کہا ایرک فارمل میٹنگ کے لیے آیا تھا اور آج پہلی بار سلار نے اسے فارمل انداز میں دیکھا تھا بیٹھو سلار نے اسے وہیں لاؤنج میں ہی بیٹھنے کے لیے کہا ایرک بیٹھ گیا سلار اس کے بالمقابل بیٹھا اور اس کے بعد ٹیبل پر پڑا ایک لفافہ کھولا ایرک نے پہلی بار غور کیا وہ اسی کا خط تھا اور سلار اب اس خط کو دوبارہ کھول کے دیکھ رہا تھا ایرک بے اختیار نروس ہوا تھا خط لکھ بھیجنا اور بات تھی اور اسی خط کو اس بندے کے ہاتھ میں دیکھنا جس کے نام وہ لکھا گیا تھا دوسری سلار نے ایک ڈیڑھ منٹ لیا پھر اس خط کو ختم کرتے ہوئے ایرک کو دیکھا ایرک نے نظریں ہٹا لی کیا انایا کو پتا ہے تمہاری اس خواہش کے بارے میں سلار نے بے حد براہ راست سوال کیا تھا میں نے مسز سلار سے سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گا اس لیے میں نے آپ کو خط لکھا ایرک نے جواباً کہا سلار نے سر ہلایا اور پھر کہا اور یہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے تمہارا خط پھاڑ کر نہیں پھینکا تم وعدہ کر کے نبھا سکتے ہو یہ بہت اچھی کوالٹی ہے سلار سنجیدہ تھا اور اس نے بھید انداز میں ایرک کی تعریف کی تھی لیکن اس کے لہجے اور کی سنجیدگی نے ایرک کو خائف کیا تھا تو تم انائے سے شادی کرنا چاہتے ہو سلار نے اس خط کو اب واپس میز پر رکھ دیا تھا اور اس نظریں ایرک پر جمع ہوئی تھی ایرک نے سر ہلایا تم نے یہ بھی لکھا ہے کہ تم مذہب بدلنے پر تیار ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ کسی غیر مسلم لڑکے سے کسی مسلم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی سلار نے مزید کہا ایرک نے پھر سر ہلایا پہلی بات یہ ہے ایرک کہ صرف شادی کی نیت سے مذہب بدل لینا بہت چھوٹی بات ہے ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے اسے بہت پسند نہیں کرتا فرار نے کہا تمہارے پاس مسلمان ہونے کے لیے میری بیٹی سے شادی کے علاوہ کوئی اور وجہ ہے سالار نے اسی انداز میں اس سے اگلا سوال کیا ایرک خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا مذہب کی تبدیلی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے اور یہ نفس کی کسی خواہش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے عقل کا فیصلہ ہونا چاہیے کیا تمہاری عقل تم سے کہتی ہے کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنی چاہیے اس نے ایرک سے پوچھا وہ گڑبڑایا میں نے اس پر سوچا نہیں میرا بھی یہی اندازہ ہے کہ تم نے اس پر سوچا نہیں اس لیے بہتر ہے پہلے تم اس پر اچھی طرح سوچو سلار نے جواباً اس سے کہا میں کل پھراؤں ایرک نے اس سے کہا نہیں تم ابھی کچھ سال اس پر سوچو کہ تمہیں مسلمان کیوں بننا ہے اور اس کی وجہ انائے نہیں ہونی چاہیے سلار نے اس سے کہا میں ویسے بھی انائے کی شادی صرف مسلمان سے نہیں کروں گا مسلمان ہونے کے ساتھ اسے ایک اچھا انسان بھی ہونا چاہیے اس نے کہا ایرک کے چہرے پر یکدم مایوسی ابری یعنی آپ میرا پرپوزل قبول نہیں کر رہے اس نے سالار سے کہا فوری طور پر نہیں لیکن تقریباً دس سال بعد جب مجھے انائے کی شادی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو میں تمہیں ضرور کنسیڈر کروں گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان دس سالوں میں تمہیں ایک اچھے مسلمان کے ساتھ ایک اچھے انسان بن کر بھی رہو سلار نے دو ٹوک انداز میں کہا کیا آپ میری اس سلسلے میں رہنمائی کر سکتے ہیں ایرک نے یکدم کہا سلار چند لمحے خاموش رہا وہ اسی ایک چیز سے بچنا چاہتا تھا اسے ایک چیز کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا لیکن اب ایرک نے بالکل صفائی سے مدد مانگ لی تھی ہاں ہم سب تمہاری مدد کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے رشتہ جوڑنا ضروری نہیں ہے ایرک ہم انسانیت کے رشتے کی بنیاد پر بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں گے سلار نے بلاخر جواباً کہا تیرہ سال کی عمر میں اسکول میں پڑھتے ہوئے تم شادی کرنا چاہتے ہو اور تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ شادی ذمہ داریوں کا دوسرا نام ہے تم اپنی فیملی کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہوئے ایک اور فیملی بنانے کی کوشش کر رہے ہو تم اس فیملی کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے مذہب بدل کر ایک دوسرے مذہب میں داخل ہونا اس سے بھی بڑا کام ہے کیا تمہارے پاس اتنا وقت اور تحمل ہے کہ تم اپنے اس نئے مذہب کو سمجھو پڑھو اور اس پر عمل کرو پڑھو اور اس پر عمل کرو کیا تم ان پابندیوں سے واقف ہو جو یہ نیا مذہب تم پر لگائے گا سلار اب اس پر جرا کر رہا تھا میں عمل کر سکتا ہوں ایرک بھی سنجیدہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں دس سال کا ایک معاہدہ کرتے ہیں اگر تیئیس سال کی عمر میں تمہیں لگا کہ تمہیں عنایت سے ہی عنایت سے ہی شادی کرنی ہے تو پھر میں عنایت سے تمہاری شادی کر دوں گا شرط یہ ہے کہ ان دس سالوں میں تم ایک اچھے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان کے طور پر بھی نظر آؤ سلار نے ایک اور بالکل سادہ کاغذ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا یہ بہت لمبی مدت ہے ایرک نے سنجیدگی سے کہا تھا ہاں لیکن یہ وہ مدت ہے جس میں تمہارے فیصلے تمہاری سچائی کو ظاہر کریں گے تمہارے بچکانہ پن کو نہیں سلار نے جواباً اس سے کہا وہ سلار کو دیکھتا رہا حد خاموشی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر اس نے کہا مسز سلار سے مسٹر سلار سکندر آپ مجھ پر دراصل اعتبار نہیں کر رہے اس نے بےحد صاف گوئی سے کہا اگر کر رہے ہوتے تو مجھ سے دس سال کے انتظار کرنا کہتے لیکن ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں اس نے کہا اور میز پر پڑا ایک قلم اٹھایا وہاں پڑے سادہ کاغذ کے بالکل نیچے اپنا نام لکھا آپ نے دستخط کیے اور تاریخ ڈالی پھر قلم بند کر کے واپس میز پر اس کا کاغذ اس کاغذ کے اوپر رکھ دیا میں عنایت سے متاثر نہیں ہوا میں آپ اور آپ کے گھر سے متاثر ہوا آپ کی بیوی کے نرم مزاجی اور آپ کی اصول پسندی سے ان ویلیو سے جو آپ نے اپنے بچوں کو دی ہیں اور اس ماحول سے جہاں میں آ کر ہمیشہ اپنے آپ کو بھول جاتا تھا وہ مذہب یہ کہنا اچھا مذہب ہے جس کے پیروکار آپ لوگوں آپ لوگوں جیسے ہوں میں عنایت کے ساتھ ایک ایسا ہی گھر بنانا چاہتا تھا کیونکہ میں بھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے ایسی زندگی چاہتا ہوں میں جانتا ہوں آپ لوگوں کے خاندان کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن میں کوشش کرتا رہوں گا کیونکہ کوشش تو آپ کا مذہب ہی کرنے کو کہتا ہے جو اب میرا مذہب بھی ہوگا ویسے تیرہ سال کے بچے کے الفاظ نہیں تھے اور وہ اتنی جذباتیت سے بھرپور بھی نہیں تھا جیسا اس کا خط تھا لیکن اس کے باوجود اس کے ان جملوں نے صرف سلار کو نہیں امامہ کو بھی بری طرح متاثر کیا تھا وہ چند لمحے پہلے لاؤنچ میں داخل ہوئی تھی اور اس نے صرف ایرک کے جملے سنے تھے ایرک کب پڑھ کر کھڑا ہو چکا تھا اس نے امامہ کو بھی دیکھا تھا اور ہمیشہ کی طرح سلام کیا پھر خدا حافظ کہہ کر وہاں سے نکل گیا لاؤنچ میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی بیرونی دروازے کے بند ہونے کی آواز پر امامہ آگے بڑھائی اس نے لاؤنج کے سینٹر ٹیبل پر پڑا وہ کاغذ اٹھا کر دیکھا جس پر ایک دستخط کر کے گیا تھا اس کا کاغذ پر صرف ایک نام تھا عبداللہ اور اس کے نیچے دستخط اور تاریخ امامہ نے سالار کو دیکھا اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذ امامہ کے ہاتھ سے لے لیا اسے طے کر کے اسی لفافے میں ڈالا جس میں ارگ کا خط تھا اور پھر اسے امامہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ دوبارہ آئے گا اور اگر میں نہ بھی ہوا اور یہ اپنے وعدے پر پورا اترا تو تم بھی اس وعدے پر پورا اترنا جو میں نے اس سے کیا ہے امامہ نے کپ کب آتی انگلیوں سے کچھ بھی کہے بغیر وہ لفافہ پکڑا تھا عائشہ عابدین کو زندگی میں پہلی بار اگر کسی لڑکے سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا تھا تو وہ جبریل سکندر تھا پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس نے اپنی بڑی بہن نسا عابدین سے جبریل کے بارے میں اتنا کچھ سن رکھا تھا کہ وہ ایک فہرست بنا سکتی تھی نسا جبریل کی کلاس فیلو تھی اور اس سے شدید متاثر اور مروب اس کے باوجود کہ وہ خود ایک شاندار تعلیمی کیریئر رکھنے والی طالبہ تھی عائشہ فیس بک پر اپنی بہن کی وال پر اکثر جبریل کے کامنٹس پڑھتی تھی جو وہ ان کی بہن کے سٹیٹس اپڈیٹس پر دیکھ دیتا رہتا تھا عائشہ بھی کئی بار ان اپڈیٹس پر تبصرہ کرنے والوں میں سے ہوتی تھی لیکن جبریل سکندر کی حصے مزاح کا مقابلہ وہاں کوئی بھی نہیں کر پاتا تھا اس کے کامنٹس نسا عابدین کی وال پر بالکل الگ چمکتے نظر آتے تھے اور جب وہ کسی وجہ سے وہاں تبصرہ نہیں کر پاتا تو کئی بار اس کے کلاس فیلوز کے تبصروں کی لمبی قطار کے بیچ میں جبریل کی خاموشی اور غیر حاضری کو بری طرح محسوس کیا جاتا اور ان محسوس کرنے والوں میں سر فہرست عائشہ عابدین تھے تھی جسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جبریل کے کامنٹس پڑھتے پڑھتے اس کی عادی ہو گئی تھی نسا کے ساتھ جبریل کی مختلف فنکشنز اور سرگرمیوں میں اکثر بہت ساری گروپ فوٹوز نظر آتی تھیں لیکن عائشہ کو ہمیشہ جبریل کی فیملی کے بارے میں تجسس رہا تھا وہ سلار سکندر سے واقف تھی کیونکہ اس کا تعارف نسا نہیں کروایا تھا لیکن اس کی فیملی کے باقی افراد کو دیکھنے کا اسے بہت اشتیاق تھا اور یہی اشتیاق اسے جبریل کی فرینڈ لسٹ میں نہ ہونے کے باوجود اس کی تصویروں کو کھوجنے کے لیے مجبور کرتا تھا جہاں اسے رسائی حاصل تھی کچھ تصویروں وہ دیکھ سکتی تھی کچھ وہ نہیں دیکھ سکتی تھی لیکن ان تصویروں میں جن جن تک اسے رسائی حاصل تھی ان میں جبریل کی فیملی کی تصاویر نہیں تھی جبریل بھی غائبانہ طور پر عائشہ سے واقف تھا اور اس تعارف کی وجہ فیس بک پر نسا کے سٹیٹس پر ہونے والے تبصروں میں ان کا حصہ لینا تھا اور نسا نے اپنی وال پر جبریل کو اپنی بہن سے متعارف کروایا تھا وہ غائبانہ تعارف پر اتنا ہی رہا تھا کیونکہ جبریل نے کبھی اس کی آئی ڈی کھوجنے کی کوشش نہیں کی اور عائشہ کی اپنی وال پر تصویریں بہت کم تھیں اس سے بھی زیادہ کم وہ لوگ تھے جنہیں اس نے اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ایڈ کیا ہوا تھا نسا کے برعکس اس کا ہلکا احباب بہت محدود تھا اور اس کی کوشش بھی یہ رہی یہی رہتی تھی کہ وہ اسے اتنا ہی محدود رکھیں عائشہ کو جبریل کے بارے میں ہمیشہ غلط فہمی رہی کہ وہ نسا میں انٹرسٹڈ ہے اور اس تاثر کی بنیادی وجہ خود نسا تھی جو اس بات کو تسلیم کرنے میں کبھی تعمل نہیں کرتی کہ عمر میں اس سے چھوٹا ہونے کے باوجود وہ جبریل کو پسند کرتی تھی ایک دوست کے طور پر جبریل کی اس سے بے تکلفی کو غلط معنوں میں نہیں لیا تھا کیونکہ جبریل لڑکیوں کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی میں بھی بہت ساری حدود و قیود رکھتا تھا اور بے حد محتاط تھا نسا عمر میں اس سے چار سال بڑی تھی وہ اپنے قد کارٹس اور بختگی دونوں سے پندرہ سولہ سال کا نہیں لگتا تھا اور نسا یہ بھی جانتی تھی یونیورسٹی میں اتنا وقت گزار لینے کے باوجود جبریل ابھی تک گرل فرینڈ نامی کسی بھی چیز کے بغیر تھا تو ایسے حالات میں سلار سکندر کی اس لائق اولاد پر قسمت آزمائی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار ہو سکتا تھا صرف نسا ہی نہیں عائشہ عابدین ان سب چیزوں سے واقف تھی نسا کی جبریل میں دلچسپی ان کے گھر میں ایک کھلا راز تھا لیکن ان دونوں کے مستقبل کے حوالے سے نہ تو ان کو کوئی مغالتا تھا نہ ہی کسی اور کو نسا ذہانت اور قابلیت سے متاثر ہونے والوں میں سے تھی اور جبریل سکندر وہ پہلا شخص نہیں تھا جس نے اسے متاثر کیا تھا مگر فی الحال یہ جبریل ہی تھا جس کا ذکر وہ کرتی رہتی تھی عائشہ بدین جانبدار مبصر کی طرح یہ سب کچھ دیکھتی آ رہی تھی اور جب وہ جبریل سے ملی وہ وہ اس سے سے پہلے ہی بہت متاثر تھی یونیورسٹی کے ایک فنکشن میں میں پہلی بار جبریل بلاخر ملنے کامیاب ہو گئی تھی نسا کو اندازہ نہیں تھا کہ عائشہ صرف جبریل سے ملنے کے لیے اس کے ساتھ یونیورسٹی آنے پر تیار ہوئی ہے ورنہ وہ جب بھی امریکہ آتی ان سب کی کوششوں کے باوجود اپنی مرضی کی جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاتی تھی یونیورسٹی میں ہونے والی کوئی تقریب تو وہ شاید وہ آخری چیز تھی جس کے لیے عائشہ یونیورسٹی آتی اور نسا نے یہ بات جبریل سے اسے متعارف کراتے ہوئے کہہ بھی دی تھی جبریل سکندر وہ پہلا لڑکا تھا جسے دیکھنے کا عائشہ عبدین کو اشتیاق ہوا تھا اور جبریل سکندر ہی وہ پہلا لڑکا تھا جسے عائشہ عابدین اپنے ذہن سے نکالنے میں اگلے کئی سال تک کامیاب نہیں ہو سکی تھی تصویریں کبھی کبھار کسی شخص کی شخصیت اور وجاہت کو کیمو بدل کر کیمو بدل کر دیتی ہیں اور بہت اچھا کرتے ہیں محمد جبریل سکندر سحر انگیز کرش کرشماتی شخصیت کا مالک تھا خطرناک حد تک متاثر اور مروب کر دینے والی شخصیت سولہ سال کی عمر میں بھی وہ تقریباً چھ فٹ قد کے ساتھ سالار سکندر کی گہری سیاہ آنکھیں اور اپنی ماں کے تیکھے نین نکوش اور بہت بھاری آواز کے ساتھ ایک عجیب ٹھہراؤ کا منبع دکھتا تھا ایک بہت معمولی ڈارک بلو جینز اور دہاری دار black and white T shirt میں ملبوس جبریل سکندر مسکراتے وہ پہلی بار عائشہ عبدین سے مخاطب ہوا تھا اور وہ بری طرح نروس ہوئی تھی وہ نروس ہونا نہیں چاہتی تھی لیکن جبریل سے وہاں کھڑے صرف مخاطب ہونا بھی اس سے اس کے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار کر رہا تھا وہ صرف نسا ہی نہیں کسی بھی عمر کی کسی بھی لڑکی کو پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا عائشہ عابدین نے دلی دل میں اعتراف کیا تھا کیوں آپ کو اچھا نہیں لگتا امریکہ آ کر گھومنا پھرنا اس نے عیسیٰ کے کسی تبصرے پر عائشہ سے پوچھا تھا نہیں مجھے اچھا لگتا ہے لیکن بہت زیادہ نہیں وہ گڑبڑائی اس نے خود کو سنبھالا پھر جبریل کے سوال کا جواب دیا جس کی آنکھیں اسی پر ٹھکی ہوئی تھیں وہ اب سینے پر بازو لپیٹے ہوئے تھا وہ اس کے جواب پر مسکرایا تھا پھر اس نے نسا کو فنکشن کے بعد عائشہ کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کافی کی دعوت دی تھی جو نسا نے قبول کر لی تھی وہ دونوں ہفتے کچھ دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے عائشہ ایک بار پھر غیر جانبدار مبصر بن گئی تھی نسا کے مزاج لڑکی تھی اور گھر میں وہ ہر کام اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے کرنے کی عادی تھی لیکن عائشہ نے محسوس کیا تھا نسا جبریل کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہی تھی وہ اس کی پوری بات سن کر کچھ کہتی اس کی بہت سی باتوں سے اتفاق کر رہی تھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے عائشہ عبدین کو وہ اچھے لگ رہے تھے ایک پرفیکٹ کپل جس پر اسے رہا تھا اور جبریل سے اس طرح متاثر ہونے کے باوجود اسے نسا کی زندگی کے ساتھی کے طور پر ہی دیکھ رہی تھی نسا کا ذوق اور انتخاب ہر چیز میں اچھا اور اور اور منفرد تھا جبریل اس کا ایک ثبوت تھا فنکشن کے بعد وہ نسا اور جبریل کے کچھ دوستوں کے ساتھ ایک کیفے میں کافی پینے گئی تھی ایک یہ ایک اتفاق تھا یا خوش قسمتی چھ افراد کے اس گروپ میں جبریل اور عائشہ کی نشستیں ایک دوسرے کے ساتھ تھیں نشا جبریل کے بالمقابل میز کے دوسری جانب تھی اور عائشہ کے دوسری طرف نسا کی ایک اور دوست سوزین عائشہ دین کی گھبراہٹ اب اپنی انتہا پر تھی وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے پرفیوم کی خوشبو محسوس کر رہی تھی ٹیبل پر دھرے اس کے ہاتھ کی کلائی میں بندی گھڑی سے ڈائل پر ٹک ٹک کرتی سوئی دیکھ سکتی تھی لیکن اگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تو وہ گردن موڑ کر اسے اتنے قریب سے دیکھنا تھا وہ غلط جگہ بیٹھ گئی تھی عائشہ عابدین کو مینیو دیکھتے ہوئے احساس ہوا تھا جبریل میزبان تھا اور وہ سب ہی سے پوچھ رہا تھا اس نے عائشہ سے بھی پوچھا تھا عائشہ کو مینیو کارڈ پر اس وقت کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا جو دکھ رہا تھا وہ اس احساس سے غائب ہو گیا تھا کہ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا جو سب لیں گے میں بھی لے لوں گی عائشہ نے جیسے سب سے محفوظ حل تلاش کیا تھا جبریل مسکرایا اور اس نے اپنا اور اس کا آرڈر ایک ہی جیسا نوٹ کروایا وہ ایک ویجیٹیبل پیزا تھا جسے اس نے ڈرنکس کے ساتھ آرڈر کیا تھا اور بعد میں کافی کے ساتھ چاکلیٹ موز نسا اپنا آرڈر پہلے دے چکی تھی اور باقی سب لوگ بھی اپنے آرڈر نوٹ کروا رہے تھے ہیمبرگر شرمپس اسٹفڈ ٹرکی یہ امریکن دوستوں کے آرڈرز تھے نسا نے ایک سالمن سینڈوچ منگایا تھا میں اس سال میڈیکل میں چلی جاؤں گی میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے دوران گفتگو جبریل کے سوال پر یک اس نے بتایا فینٹاسٹک اس کو جواباً مسکراتے ہوئے کہا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ خود بھی میڈیسن میں ہی جا رہا تھا وہ سب لوگ گفتگو میں مصروف تھے اور اس گفتگو میں اس کی خاموشی کو جبریلی وقتاً فوقتاً ایک سوال سے توڑتا وہ جیسے اس بوریت سے بچنے کی کوشش بچانے کی کوشش کر رہا تھا پھر یا پھر شامل کرنے کی اور عائشہ نے یہ چیز محسوس کی تھی وہ جن ٹین ایجرز کو جانتی تھی وہ اور طرح کے تھے یہ اور طرح کا تھا کھانا آنے پر وہ اسی طرح گفتگو میں مصروف خود کھانے کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی سرو کرتا رہا یوں جیسے وہ روٹین میں یہ سب کرنے کا عادی رہا ہو محمد جبریل سکندر سے ہونے والی وہ پہلی ملاقات اور اس میں ہونے والی ایک ایک چیز عائشہ عبدین کے ذہن اور دل دونوں پر نقش ہو گئی تھی جس بھی لڑکی کا یہ نصیب ہوگا وہ بے حد خوش قسمت ہوگی اس نے بے حد دل سے خواہش اور دعا کی تھی اس عمر میں بھی اس نے اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی سوچنا شروع نہیں کیا تھا اگر کرتی تو جبریل وہ پیرا لڑکا ہوتا کسے جیسے جیسے شخص کی خواہش وہ اپنے لیے کرتی جبریل نے اس کے لاشعور اس پہلی ملاقات میں اس طرح متاثر کیا تھا میں تمہارے لیے بہت دعا کر رہی ہوں نسا کہ تمہاری شادی جبریل سے ہو جائے جب بھی ہو وہ بہت اچھا ہے اس کیفے سے اس شام گھر واپس آنے کے بعد عائشہ نے نسا سے کہا تھا وہ جواباً ہنسی خیر ابھی شادی وغیرہ کا تو کوئی سین نہیں ہو سکتا ہم دونوں کے لیے وہ بہت ینگ ہے اور مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے لیکن مجھے وہ بہت پسند ہے وہ اگر کبھی بھی اس نے مجھ سے کچھ کہا تو میں انکار نہیں کروں گی کون انکار کر سکتا ہے جبریل کو اپنے بیڈ روم میں کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نکالتے ہوئے نسا نے کہا اس کے ماں باپ نے بہت اچھی تربیت کی اس کی تم نے دیکھا وہ کس طرح تمہیں توجہ دے رہا تھا مجھے یاد نہیں میں کبھی اپنے ساتھ کچھ گیسٹ دے کر گئی ہوں اور جبیل نے اسے اس طرح توجہ نہ دیا عائشہ کا دل عجیب انداز میں بھجا تو وہ وجہ سب ہی کے لیے تو وہ توجہ سبھی کے لیے ہوتی تھی اور عادت تھی مہربانی نہیں اس نے کچھ مایوسی سے سوچا تمہیں پتہ ہے مجھے کیوں اچھا لگتا ہے وہ نسا نے اس سے نسا اسے کہہ رہی تھی وہ حافظ قرآن ہے بہت باعمل ہے کبھی تم اس کی تلاوت سنو لیکن اتنا مذہبی ہونے کے باوجود وہ بہت لبرل ہے تنگ نظر نہیں ہے جیسے بہت سارے مسلم ہو جاتے ہیں نہ ہی اس کو میں نے کبھی دوسروں کے حوالے سے شدت پسند پایا ہے مجھے نہیں یاد کبھی اس نے میرے یا کسی اور فیمل کلاس فیلو کے لباس کے حوالے سے کچھ کہا ہو یا ویسے کسی کے بارے میں کامنٹ کیا ہو کبھی نہیں نسا کہتی جا رہی تھی وہ لباس کے معاملے میں خاصی ماڈرن تھی اور اسے یہ بات اور اسے یہ قابل قبول نہیں تھا کہ کوئی اس پر اس حوالے سے کوئی قدغن لگائے اور جبیل میں اسے یہ خوبی بھی نظر آ گئی تھی عائشہ بالکل کسی سہر زیادہ معمول کی طرح یہ سب سن رہی تھی نسا کے انکشافات نے جیسے عائشہ کے لیے اس کی زندگی کے آئیڈیل لائف پارٹنر کی چیک لسٹ میں موجود خوبیوں کی تعداد اور بڑھا دی تعداد بڑھا دی تھی وہ فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھی تھی اور اس وقت نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر فیس بک چیک کیا تھا اور خوشی کی ایک عجیب لہر اس کے اندر سے گزری تھی وہ ایڈ ہو چکی تھی اور جو پہلا کام عائشہ نے کیا وہ اس کی تصویروں میں اس کی فیملی کی تصویروں کی تلاش تھی اور اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی اس کے اکاؤنٹ میں اس کی فیملی کی بہت ساری تصاویر تھیں سالار سکندر کی حجاب میں ملبوس امامہ کی اس کی نومر بہن نائے کی حمین کی اور رئیسہ کی جبریل کے انکلز اور کزنز کی جو ان کی فیملی کے برعکس بہت ماڈرن نظر آ رہے تھے لیکن ان سب میں عجیب ہم آہنگی نظر آ رہی تھی وہ جبریل سکندر سے دوستی کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ہمت نہیں کر پائی تھی لیکن وہ اور اس کی فیملی یکدم جیسے اس کے لیے ایک آئیڈیل فیملی کی شکل اختیار کر گئے تھے ایسی فیملی جس کا وہ حصہ بننا چاہتی تھی وہ اس فیملی کا حصہ نہیں بن سکتی تھی لیکن عائشہ عابدین کو احسن ساتھ اور اس کی فیملی سے پہلی بار متعارف ہو کر بھی ایسا ہی لگا تھا کہ وہ جبریل سکندر جیسا خاندان تھا اور احسن ساتھ جبریل سکندر جیسا مرد قابل بعمل مسلمان حافظ قرآن عائشہ عابدین نے جبریل سکندر کے دھوکے میں احسن ساتھ کو اپنانے کا فیصلہ کیا تھا اس کتاب کا پہلا باب اگلے نو اب سے مختلف تھا اسے پڑھنے والا کوئی بھی شخص یہ فرق محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا کہ پہلا باب بدل دیا تھا نو آنکھوں کے ساتھ اس نے پرنٹ کی دبائی پرنٹر رفتاری سے وہ پچاس صفحے نکالنے لگا جو اس کتاب کا ترمیم شدہ پہلا باب تھا اس نے ٹیبل پر پڑی ڈسک اٹھائی اور بے حد تھی تھکے ہوئے انداز میں اس پر ایک نظر ڈالی پھر اس نے اس دو ٹکڑوں میں توڑ ڈالا پھر چند اور ٹکڑے اپنی ہتیلی پر پڑے ان ٹکڑوں کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس اس اس نے نے انہیں میں پھینک دیا کا کور کور اٹھا کر لب پر چند لفظوں کو پڑھا پھر چند لمحے پہلے لیپ ٹاپ سے نکالی ہوئی ڈسک اس نے اس کور میں ڈال دی پرنٹر تب تک اپنا کام مکمل کر چکا تھا اس نے ٹرے میں سے ان صفحات کو نکال دیا بڑی احتیاط کے ساتھ اس نے انہیں ایک فائل میں رکھ کر انہیں دوسری فائل کورز کے ساتھ رکھ دیا جن میں اس کتاب کے باقی نو ابواب تھے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی کھڑے ہو کر اس نے ایک آخری نظر اس لیپ ٹاپ کی مدھم پڑتی اسکرین پر ڈالی اسکرین تاریخ ہونے سے پہلے اس پر ایک تحریر ابری تھی ول بی ویٹنگ اس کی آنکھوں میں ٹھہری نمی یکدم چھلک پڑی تھی وہ مسکرا دی اسکرین اب تاریخ ہونے لگی اس نے پلٹ کر ایک نظر کمرے کو دیکھا پھر بیڈ کی طرف چلی آئی ایک عجیب سی تھکن اس کے وجود پر چھانے لگی تھی اس کے وجود پر یا ہر چیز پر بیڈ پر بیٹھ کر چند لمحے اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑی چیزوں پر نظر دوڑائی وہ پتہ نہیں کب وہاں اپنی رس واچ چھوڑ گیا تھا شاید رات کو جب وہ وہاں تھا وہ وضو کرنے گیا تھا پھر شاید اسے یاد نہیں نہیں رہا تھا اور اس واچ اٹھا کر اسے دیکھنے لگی سیکنڈز کی سوئی کبھی نہیں رکتی صرف چند منٹ صرف منٹ اور گھنٹے ہیں جو رکتے ہوئے نظر آتے ہیں سفر ختم ہوتا ہے سفر شروع ہو جاتا ہے بہت دیر تک اس گھڑی پر انگلیاں پھیرتی وہ جیسے اس کے لمس کو کھوجتی رہی وہ لمس وہاں نہیں تھا وہ اس کے گھر کی واحد کھڑی تھی جس کا ٹائم بالکل ٹھیک ہوتا تھا صرف منٹ نہیں سیکنڈز تک کاملیت اس گھڑی میں نہیں تھی اس شخص کے وجود میں تھی جس کے ہاتھ پر وہ ہوتی تھی اس آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے اس گھڑی کو دوبارہ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا کمبل اپنے اوپر کھینچتے ہوئے وہ بستر پر لیٹ گئی اس نے لائٹ بند نہیں کی تھی اس نے دروازہ بھی مقفل نہیں کیا تھا وہ اس کا انتظار کر رہی تھی بعض دفعہ انتظار بہت لمبا ہوتا ہے بعض دفعہ انتظار بہت مختصر ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں نیند اترنے لگی وہ اسے نیند سمجھ رہی تھی ہمیشہ کی طرح آیت الکرسی کا ویٹ کرتے ہوئے وہ اسے چاروں طرف پھونک رہی تھی جب اسے وہ یاد آیا وہ اس وقت وہاں ہوتا تو اس سے اس آیت الکرسی اپنے اوپر پھونکنے کی فرمائش کرتا بیڈ سائڈ ٹیبل پر پڑے ایک فوٹو فریم کو اٹھا کر اس نے بڑی نرمی کے ساتھ اس پہ پھونک ماری پھر فریم کے شیشے پر نظر نہ آنے والی گرد کو اپنی انگلیوں سے صاف کیا چند لمحے تک وہ فریم میں اس ایک چہرے کو دیکھتی رہی پھر اس نے اس کو دوبارہ بیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا سب کچھ جیسے ایک بار پھر سے یاد آنے لگا تھا اس کا وجود ایک بار پھر سے ریت بننے لگا تھا آنکھوں میں ایک بار پھر سے نمی آنے لگی تھی اس نے آنکھیں بند کر لی اس سے بہت دیر ہو گئی تھی امامہ نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں کمرے میں نیم تاریخی تھی سلار اس کے برابر میں سو رہا تھا اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی رات کا آخری پہر تھا اٹھ کر بیٹھ گئی عجیب خواب تھا وہ کس کا انتظار کر رہی تھی اسے خواب میں بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کتاب کے وہ دس ابواب سلار کے تھے وہ کتاب سلار ہی لکھ رہا تھا اور ابھی تک اس کے نو ابواب لکھے جا چکے تھے دسواں نہیں وہ گھڑی بھی سلار کی تھی اور سلار نے ہمین کی پچھلی پرتے پر اس کی ضد اور اصرار پر اسے دی تھی اور اب وہ گھڑی ہمین باندھتا تھا اس نے خواب میں اپنے آپ کو بوڑھا دیکھا تھا وہ اس کا مستقبل تھا وہ کسی کو یاد کر رہی تھی کسی کے لیے اداس تھی مگر کس کے لیے اور وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی نہیں آ رہا تھا مگر کون اور پھر وہ تحریر ول بی ویٹنگ خواب کی ایک ایک تفصیل کو دہرا رہی تھی ایک ایک جزائیت کو دہرا سکتی تھی وہ بستر سے اٹھ گئی بے چینی کے عالم میں ان کی پیکنگ مکمل ہو چکی تھی وہ اس گھر میں ان کی آخری رات تھی اس کے بعد وہ ان سب کے پاس ساتھ پاکستان جانے والی تھی اور سلار اور جبریل کو وہیں رہ جانا تھا ایک بار پھر سے اس کا گھر ختم ہو جانا تھا یہ جیسے اس کی زندگی کا ایک انداز ہی بن گیا تھا گھر بننا گھر ختم ہونا پھر بننا پھر ختم ہونا ایک عجیب ہجرت تھی جو ختم ہی نہیں ہوتی تھی اور اس ہجرت میں اپنے گھر کی وہ خواہش اور خواب پتہ نہیں کیا چلا گیا تھا اس رات اس خواب سے جاگنے کے بعد بھی بہت اداس تھی پہلے وہ سلار کی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کی عادی کر پائی تھی اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اسے جبریل کے بغیر بھی رہنا تھا وہ چلتی ہوئی کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئی اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بری طرح ٹھٹ گئی پہلے وہ سالار کی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے اس کے بغیر اپنے آپ کو رہنے کے عادی کر پائی تھی اور اب پاکستان چلے جانے کے بعد اسے جبریل کے بغیر بھی رہنا تھا وہ چلتی ہوئی کمرے میں موجود صوفے پر جا کر بیٹھ گئے اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے ایک بار پھر اس خواب کا خیال آنے لگا تھا اس خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ بری طرح ٹھٹکی کتاب کے دس اباب اس کی اداسی اس کا بڑھاپا کسی کو یاد کرنا اسے یاد آیا تھا اس کتاب کا ہر باپ سالار سلکندر کی زندگی کے پانچ سالوں پر مشتمل تھا ڈاکٹرز نے سالار کو سات سے دس سال کی زندگی کی مہلت دی تھی اور کتاب کا دسواں باپ پچاس سال کے بعد ختم ہو رہا تھا